جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی جس کے مان اللہ ہی جانتا ہے اور سجدہ کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے